حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے کے ارادے کے بغیر بھاؤ چڑھانے کے لیے قیمت لگانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھارہ